محترم علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی دی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے مولا کائنات اج کی اس مبارک محفل نو اہتمام نو یہ اندر ساری حاضری تو سنن سنانا اپنا پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور برادر محمد ندیم صاحب قبلہ نے جس نیک مقصد واسطے زوجہ محمد ذوالفقار صاحب کے انہوں نے اس محفل شریف کا اہتمام کیتا ہے اللہ تعالی انہوں مرحوما تک یہ روح یہ سواب پہنچا کے انہوں کی روح نو آلہ علی جیت کے اندر مقام سونا عطا فرمائے اور خاندان جہانا کی سعادت اور بختی پختی مالا مال فرمائے زندگی کامل اسلام والی اور کامل ایمان والی قبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت پہچان والی اور حشر سرکار شفاحت اور جنت والا عطا فرمائے دوستو میرا موضوع ہے جو جناب کے سامنے بیان کرنا اللہ تعالی دے محبوب اور پیارے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید دی روشنی دے اندر بیان کراں گا دعا کرنا رب العالمین جل مجدور کریم سانو اپنے پیارے بندیاں دیا پاک صفات عطا دیکھو اللہ تعالی نے میں قرآن مجید دیا مبارک آیات پڑھا اللہ سنو اندازہ ہوئے گا کہ یار اللہ تعالی نے انسان کے سارے بنائے بنا لیکن شان کے مقام سارا نہیں دیتا اپنا پیارا اور محبوب سارا نہیں بنایا اپنا قریبی اور نزدیکی سارا نہیں بنایا اپنی رحمت اور انعام کا حصے دار سارا نہیں ٹھہرایا برابر نہیں رکھیا کوئی نے رب سونے نے سارے انسان سنا کے انعام عزت سواب شرافت انعام ووٹ نو امانت بھی آتے ہیں ووٹ نو شہادت بھی آتے ہیں ووٹ نو اپنا پتہ نہیں کی کچھ کہتے ہیں سوچ بھی آتے ہیں رائے بھی کہتے ہیں انہوں نے سارے چپ کے برابر رکھے ہیں قرآن مجید سلطان حمید بیان کریں گے ایک تو سانو پتا لگے گا یہ کہ یار اسی بندے تے ہاں انسان تے ہاں کیا رب دے پیارے بھی اج بنے ہیں نہیں نالے اپنے آپ بیان فرمایا نا وہ سارے برابر نہیں ہاں جی سارے عزت والے نہیں اللہ تبارک و تعالی نے برابر سارے انسانوں کو نہیں رکھیا عزت کرامت شرافت قدر کا فرمائیے جو قومنا کے تابے دارا کو لگا رب کے سارے کے نیڑے نے رب کا پیارا وہ بنے گا جا رب کے نیڑے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنا کل اپنی نزدیک رنگ نسل کے خونا بند نہیں فلانا خون ہوئے گا تو میرے نیڑے میں فلانا خون ہوئے گا تو نیڑے نہیں فلانی قوم ہوئے گی تو نیڑے میں فلانی قوم نہیں تو دور ہے فلانی برادری ہے میرے نے فلانی برادری میرے دور ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب اپنی بارگاہ کی نزدیکی اور اپنے دربار عزت بکار کا معیار برادری خون رنگ نسل تو نہیں بنایا کسی ہو شہر بنایا جنہوں میں قرآن کی زبانی بیان کروں گا مومن مومن نہیں سفت پچھانے جاتے ہیں نسل نہیں نسل گھوڑے چلتی ہے پرانی نسل جا کے اچھا کیمت آ رہا پیسے والا بہت مہنگا بڑی قدر ہے فلانی نسل دیں گٹی ہے عزت معیار نہیں نہیں بنتا میرے میرے رب نے بنایا ہی میں واسطے کوئی کوئی کوئی کوئی ہے زی رکھ دن کسی کے کے واسطے واسطے کسی سید کے گھر جم پہ میرے واسطے تو ہے سی کہ میں سید نہ ہوں کچھ ہو نسل رب بنائی نے کسی کا اختیار نہیں سیاد نے بنا دیا فرمایا میں اس واسطے بنایا بکرا بکرا تاکہ اپنی پہچان دے سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ کوئی کوئی قرب کا کا تعلق تعلق نہیں نہیں تعالیٰ پیارے ہونے جی جو مرضی کری جائے پیارے جاٹے کا جنہ مرضی دین کے چلے تو پیارا نہیں ہو سکتا گل ہے ہے ہے ہے ہے پہچان واسطے واسطے گیا کا کا کا کا کا کا ملا ملا ملا ملا ملا اللہ نے کی عزت معیار نہیں بنایا کوئی کوئی کالے چٹے بندے میرے واسطے ہے سی کہ میں چٹا ہوں گا کوئی کوئی بول کئی یہ بندے کے واسطے ہے ہے خدا کسی نے زبان دیتی لیکن بولن کے لفظ لفظ کسی نے بھی دیتے کوئی ہے ایک آدمی بند ایک کھلی کوئی نہ ہے کسی نے واسطے ہے کہ وہ انا نہ ہوں کسی نے واسطے ایسے کہ وہ کانا نہ ہوں کسی کی لت ٹوٹی ہے کوئی چمدا ہی لول ہے کسی کا ہاتھ کوئی نہیں کسی دیا دو دو باہم نکلیاں نے یہ بندے کے واسطے نہیں یہ رشتے داری پال ہے بندے نے کسی کا کن ہے سنتا ہے کسی کا نہیں یہاں شہروں رب نے معیار بھی نہیں بنایا رب سونے نے معیار بنایا عزت کا انہوں آدتوں جنہوں بندے کا اختیار ہے لیکن اتنے رب نے ضرور اختیار دیتا ہے کہ سچ بولنا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے حلال سننا ہی ہی کہ حرام سننا ناجائز دیکھنا ہی کہ جائز دیکھنا ہی تکبر کرنا ہی اگلے کو اپنے حقیق سمجھنا ہی یا خود نیاز مند اپنے پیارے دیا سفت میں رکھا ہے حضور کا خاندان ہوئے نبی کا دشمن ہوئے ابو جہل بن جانا ہے ابو لہب بن جانا ہے ہمشے حبشے دا غلام ہوئے رنگ دا کالا ہوئے حضرت بلال ہوئے نبی دے رنگ چاہ جاوے جن بھی ہوئے ایک نہیں پڑھ سکے گا سارے اللہ تعالی نے کافر پورے انسان سے آخیا دنیا سکھارے کتنے اپنا بندہ نہیں رکھتا ہی جڑا ہوئے پابند ہوئے ہاں۔ ہاں۔ جب کافر نے حکم کی لگام گال پائی نہیں انہوں بندہ بھی نہیں فرمایا محبوب منافع دنیا ذرا قرآن واہ الرحمن الذين يمشون മുസ്ലിങ്ങളാണ് മുസൽമാൻ চাহিল پگ لائی ہے بڑی سونی کا پگڑی شلوار پائیے اتنے کھلا کمیز پائے اتنے پگ پائیے ٹھیک ہے سنت والا لباس کی دس سنت خلاف لباس کی دس میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں اچھا ہوئے پڑھائی لکھائی ہوئے گریجویشن مگر وہ کندھا اتنے لکھا علم علم علم علم یہاں تھی نگاہن ادھر آئے گا ادھر آئے گا اس بچے نو داخلہ دیں گے نہیں دین گے یہ دیں گے بھی لڑکے بیٹا کل نہ لے کر کہیں گے نا یہ سجنا والا پاس ہے خدا دے کہ دشمنا والا بہت صحیح نا ادھر سمجھ لے جیسے پڑھائی لکھائی بھاوے کتاباں پڑھی دیا ہو بھاوے قرآن بھی پڑھیا جانا ہوگی مگر میرے نبی کے طریقے نال پیار نہ میرے نبی کے طریقے کی دل عزت نہ ہو اور جناب حضرت صاحب بیٹھے نے چھبی زبان جانتے نے پنجی ملک اس تبلیغ کرتے نے فلاں یہ ہے وہ ہے بڑی انہیں جناب دیتا چکیا اتنی گریجویشن نے اتنی ڈگری نے یہ ہے وہ ہے میری باری آئی تقریر کر میں کہ جناب میں ان پڑھ جہ بندہ سادہ جا بندہ جہے میرے پیر نے ان پڑھ جہ بندے نے صرف اپنی زبان جان دینا جہے میرے استاد نے نا انہیں درسے جامع پیتا ہے پرانے استاد نے پرانے دور کے پڑھے نے عربی فارسی اردو جانتے ہیں بہت زبان نہیں آدی نہ بہتے ملک دیا ڈگری نے انہوں کے کول پر این گل میں گج بج کے کہہ سکنا کہ انہوں نے سینے میں قرآن تو سوا کھ نہیں صرف قرآن ہے انہوں نے درد صرف قرآن کا انہوں اندر بصیرت صرف قرآن ہے قرآن تو سوا انہوں کو نہیں میں کہ ساری صرف یہ جا زبان ہو آپ ہی داڑھی رکھی ہوئے چلا لینا آپ ہی آ کے خیر لو کمن تو اللہ قرآن بچے لوگو بچے میرے مدرسے داخل کراؤ اپنا تھی پتر کتنے ہوئے یونیورسٹی انگلینڈ پڑھن جائے آیا تعلیم کیمبرج یونیورسٹی جناب آکسفورڈ یونیورسٹی جی بندہ پوچھے اگر تیرے دل دین دی ترجیح ہوتی تو آندہ دنیا کھائے قسم زمانہ جائے جتنے جانا میں نبی کا فرمان پڑھے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے میں اپنے پترا بہترین بنانا مینو بھی مدرسہ کیوں کیونکہ پیسے آتے ہیں وہ ہوں پیسے آؤ گے اگے مولویا کی عزت نہیں رہی مرے مولوی کی عزت نہیں رہی آپ ہی راہ بدل لے جی۔ جہے بچے داخل کران آئے نا انہوں نے بھی سمجھا خدا کا نام جی انگریزوں کو لے جاؤ زمانہ بدل گیا ہوں روٹی قرآن نہیں انگریزی لبنی انہوں نے سمجھا قوم کے بچے کیوں تباہ پیا کر رہے ہیں اور انگریز الذين يبيتون لربهم سجدا ہے جی جاگ کے کے رب اگے گڑ گڑا میرے سونے نے فرمایا ابھی تو عند ربی ہوا ری دینا سی بخاری شریف فرمایا میں اپنے رب کو یاد گزارنا میرا رب بھی میرے ہے رب بھی میرے جاگنا گزارنا میرے رات بھی فرمدا راتی مارفت تو توجہ نہیں پر بعد مذہب جناب آ کر کے دربار والے کا پتر ہو گیا نماز کی لوڑ نہیں چنگا لکھا دربار والے کا پتر ضرور نہیں سمجھ لینا سید ضرور ہے پیارا نہیں پیارا ہوں نا تو بولی بولتا جی رب نے قرآن نے پیاریا کی دسی یوں تو صحیح کرتے ہو وہ مسلمانوں جی، اپنے واسطے نہیں کر سکتا پرلیا کے ٹھیکے ماں مان ہوے کا بلی کا پتر پر اما کا بال نہیں لگ نہیں جی تو بچہ نہیں کر پائی بولو نا کرتا ہے درمیانہ خرچ جتھے رب نے منع اتنے خرچ کر دینا یہ فضول بھی گناہ نہیں جتھے رب نے آخیا خرچ پورے ملک کی افطاری کرا دینا خدا فرض فرض خرچ نہ نہ کرنا کرنا پورا موڑ موڑ موڑ بڑے سن آدھا ویکو جی ہی آ گئے میں کیا سمجھ لیں موڑ نہ نہ ہوئے تو منزل نہیں آئی موڑ نہ ہوئے منزل نہیں آئی ہوں اگے موڑ ہوئے توڑ جانا تو سوڑیا بومین جنجی شریعت چورے ٹور رہے جتوں ابو جی نے دی سیر پتر جایا وہ کی نکلنا کرو ابو جی کو نکلنا کدی پکوڑے والی دکان نکل جانا کدی بازار گلیاں رہنا کدی کسی گلی لگ جانا انہیں گھر جانا لیٹ شام جی ڈیگا ہو گیا چکا پہا بھی ڈیگا ہو گیا شکایت لگ گئی سائیکل جی، آپ ہی آخیا سی کہ نک کی کیا صحت کا مطلب مشکل ویچ کے نکلنے مولا علی فرمانے نے وہ انسان سو ہے حضور جناب والا وہ ڈھائی ڈھائی روپیہ میں فلانے رشتے دار نو دے آپ نے فرمایا اللہ کا اتنے دیکھ جتنے رب کا حکم ہے رب نے باقی جی تین ترس آتا ہے کسی کسی یتیم اپنے سارے دے لیا آپ اپنے جگہ مالک بنایا پچھے ساڑھے ستانوے نے رب کے بھائی بڑے مشکل کر لیا ساڑھے ستانوے کا بھی سوچ لیا تو ایڈی وڈی ہے سوچ کوئی نہیں کہ اتنے ڈائی روپیے نے سو بار سوچ لو تماشا بنایا وہ کی ہے جی کون پیو ہے وہ دس پلاٹ ہو ਰੁਪਏ ਨੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋ ਪੀਵੇ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਪਲਾਟ ਹੋਣ ਹੈ ਬੇਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਤਾਨਵੇਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਤੂੰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਢਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ آفر مارے نے ایک بند اس بندے نے ندی پاک کی ولادت کی خوشی پانچ پانچ سو سو دیوا دیوا لا لا صرف صرف خیر خیر فی فضول فضول خرچی خرچی کوئی نہیں کہ ہونا بھوک بھوک ماری ماری فرمایا فرمایا سارے بجا بجا ایک ایک ایک اللہ نے بندیا لا صرف خیر نیکی دے کام کام میں بھی خرچ کرو نا وہ وہ فضول نہیں آ ہے سرکی ہے ہوں ویخ رب سونے نے اپنے بندیا دیا بیان فرمائی سفت بیان فرمایا میں تو ابھی سنایا دعا کرو اللہ سونا سارا سننا سنانا قبول فرمایا رب کی فرمائے آخری آیت صرف سنا اس گل کے اتنے کہ ایک وہ نے جہے سفت والا سفت دے کے بہت زیادہ رب نے بیان فرمایا وہ وہ لوگ لوگ نے نے نے جڑے جڑے کے کے پابند پابند کی کی یہ پابندی نہیں کرتے بھی بھی پڑھتے ہیں ہیں دگڑ دگڑ مگڑ مگڑ کری جاتے یہ کہ رب سونے پاک مگڑی دگڑے کیا دونوں برابر دیکھنا چاہیے تاکہ سب پتا لگے کہ اصا صحیح راہ جا رہے ہیں ہیں کہ کہ غلط راہ جا رہے ہاں۔ یہ نہ ہوئے اصا ایسے رہیے اگے گھر ہی ہیں چھبیسواں سنگال اللہ تعالی فرمانا ہے کیا گمان یہ کر دینا کہ او لوگ جڑے اللہ تبارک و تعالی جل شان و حضور دی حداں توڑ دے نے جڑے لوگ اللہ دی حداں توڑ دے نے کیا میں انہاں لوکاں نو انہاں دے برابر کر دیاں گا جڑے لوگ اللہ تعالی دی حداں دے رہندے نے پابند تے نیک اعمال ذخیرہ کرتے رہندے نے رب فرمانا کیا تمہیں بے گمان ہے کہ میں دونوں نے برابر رکھا رب سونا فرمانا دونوں میرے بار گاہ برابر نہیں دے یاد رکھنا جہے لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیکیاں بدیاں کیتیاں چلو میں انہوں انہوں نے برابر کدی نہیں کر سکتا جنہ نے ایمان لیا اور نیکی دے پابند رہے سارے برابر نہیں رب سونے کی بارگاہ میں قدر عزت عظمت انہاں دی جنہاں لوگاں نے کلمہ بھی پڑھیا ہے تے نال پھر رب سونے دیاں حداں دی پابندی فرمائی ہے رب سونا انہاں نو اونچے درجے عطا فرمائے اللہ رب العالمین جل مجد و کریم سونا اپنے پیارے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مالی کے عرض و سما لہو تحیت السنا سرکار دی شان رسالت کا صدقہ مولا کائنات سانو اللہ دی حداں دا پابند رہن دی توفیق عطا فرمائے آیت پاک یاد آ گئی سنا دینا غور و سبحان اللہ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 21 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سلام